اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی قریبی شخص نے کنکر سے نشانہ لگایا انہوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر کے ساتھ نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کسی جانور کو شکار کرتا ہے نہ دشمن کو ہلاک کرتا ہے البتہ یہ دان توڑتا ہے اور آنکھ پھوڑتا ہے سعید نے کہا اس شخص نے دوبارہ یہی کیا تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تم کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے اور تم پھر کنکر مار رہے ہو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تریپن